میرے آکائے جھومو میرے آکائے جھومو میرے داتا جھومو میرے آکائے جھومو میرے داتا جھومو پیارے آکائے جھومو میرے مولا جمع عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ نور ہے میرے آتا جھومو میرے دادا جھومو میرے میرے ہمیں آئے جمو میرے یاور آئے جمو میرے آقا آئے چمو میرے داتا آئے چمو میرے آقا آئے چمو اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب کا ذرا ذرا سب کا نور سے معمور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سرکار کی آمد آبا دلدار کی آمد آبا غم کی آمد مرحبا آبا دلدار کی آمد آبا میرے آقا اے جھومو میرے داتا جھومو میرے ہاں آئے جمعہ میرے داتا آئے جمعہ میرے آقا آئے جمعہ ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک ہو رہے ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک ہو ہے ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک ہو ہے ہاں مگر شیطان ہاں مگر شیتاب میں ہے گئے میرے آتا جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سرکار کی آمد مر آبا دلدار کی آمد مر آبا سب جھوم کے بولو مر آبا سب مل کر بولو مر آبا میرے آئے جھومو میرے داتا جھومو میرے آکائے جھومو میرے داتا جھومو میرے آمی آئے جھومو میرے یابر آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمیں کیا آسماں کیا زمیں کیا آسماں سمت چھایا نور ہے آکائے جھومو میرے داتا جھومو میرے آئے جھومو میرے داتا جمع سرسار کیا مدمر آبا بیندار کیا مدمر آبا غمقار کی آمد مدمر آبا انوار کی آمد آبا میرے آئے جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا جھومو میرے دادا جھومو میرے اکائی جھومو میرے اکا جھومو میرے دادا جھومو جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہارے مسکراتی ہے بہارے سب پدا پر نور ہے میرے دے جھومو سرکار کی آمد مر آبا دیدار کیا مت مر آبا سب مل کر بولو مرحبا آقا کی آمد مر آبا میرے آکائے جھومو میرے داتا جھومو میرے آکائے جھومو میرے دے جھومو میرے حامی آئے جھومو میرے یا آئے جھومو میرے آکائے جھومو غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا اٹھا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوٹا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا جھوم اٹھا آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے ماغیر ربی انور گئے میرے داتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے عکایے جھومو میرے عکا جھومو میرے داتا آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک آمنا تجھ کو مبارک آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک شاہ میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے میرے آتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سرکار کی آمد مر آبا کی آمد مر آبا ہم آر کی آمد مر سب جھوم کے بولو مر آبا کی آمد مر آبا نور کی آمد مر آبا میرے آقا آئے جھومو میرے آئے جم میرے آقا اے جمع میرے داتا اے جمع پیارے آقا اے جمع میرے آقا اے جمع میرے اے جمع ہوں غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ ہے یہ ہوں غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ ہے یہ ہوں غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی یہ فرمائے کاش آقا بھی یہ فرمائے ہمیں منظور ہے میرے آقا ہے جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو جھمیر آتا جھومو میرے داتا جھومو جھمیر آکا جھومو میرے